بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس آج ہم لیکچر نمبر 11 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہماری پریکٹس رہی ہے let's have a brief recap of our previous lecture lecture number 10 in that lecture actually we are having a overview of the consumer finance industry in the context of a state bank of Pakistan report اس رپورٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کنزیومر بینکنگ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا کس طرح وہ پاکستان میں مڈ نائنٹیز میں ڈیولپ ہوئی اور پھر early two thousand up to two thousand seven and eight اس میں کیا تبدیلیاں آئیں کس قسم کی اس میں گروتھ ہوئی ہم نے اس کے میں جو مختلف متھس اور فیکٹس تھے وہ بھی ڈسکس کیے کچھ اس انڈسٹری کے متعلق جو کرٹیسزم تھا اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور کچھ چارٹس اور کچھ اسٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیں جس میں یہ بتایا گیا کہ کسی حد تک یہ کرٹیسزم ہے اس کو آپ ایک پرسپیکٹو میں لیں اس کو ون سائڈڈ نہ لیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں موجودہ حالات میں کیا اس کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ اس وقت کنزیومر بینکنگ انڈسٹری ایک طرح سے انڈر پریشر ہے یہ دیکھا گیا کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ ایک طرح سے رک چکی ہے اور جس کے لیے آپ سے ہم نے شیئر کیا کہ they are are number of factors which are contributing to that اس میں میجر یہ ہے کہ ٹائٹر مانیٹری پالیسی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر موجودہ جو کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس یوز کرنے والا کسٹمر ہے اس کی ریپیمنٹ کیپیسٹی امپیکٹ ہو رہی ہے ایڈورسلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے اگر پروسپیکٹو کسٹمرز ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ڈس انسینٹو ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ کریں تو اور انفلیشنری پریشر بھی ہے اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کی طرف ہے تو combination of all these things have in fact resulted into a sort of stalled growth of this particular banking sector but at the same time it is felt that کہ جس اس سیکٹر نے ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر لی ہے یہ جو سکلیکل ڈاؤن ٹرن ہے یہ ظاہر ہے جب دوبارہ ریکوری ہوگی اس فاؤنڈیشن کے اوپر اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری دوبارہ گروتھ پیٹرن پہ آ سکتی ہے ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم بہت سے نئے میجرز انیشیٹوز لیں جس میں ایک چیز آپ سے یہ شیئر کی گئی کہ جو کریڈٹ اسکورنگ ماڈل ہے اس کو ضرورت ہے ریوائز کرنے کی آن ماڈرن پیٹرنس اور اس میں جو ہسٹوریکل ڈیٹا بیس ہے اس کی جو ان پٹس ہیں ان کو بھی امپروو کیا جائے اور کریڈٹ اسکورنگ ماڈل کو امپروو کر کے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کو افیکٹو بنایا جائے اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ اس کے اندر وہ جو ریکوری کے پروسیسز ہیں اس میں فیل کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک گیپ ہے کنزیومر کے حوالے سے اور بینکنگ جو سروسز پرووائڈر کے حوالے سے اس کے اندر اس پروسیسز کو مزید اسٹریم لائن کیا جائے اس کو فیئر بنایا جائے اور یہ جو فیلنگ ہے کنزیومر کی کہ اس میں بینکس جو ہیں وہ ایٹ ٹائم زیادتی کرتے ہیں تو اس پروسیس کو بھی اس پروسیجرس کو بھی اس سسٹم کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو تیسرا اسپیکٹ تھا وہ ڈسکلوجرس کا تھا جو آگے چل کے بھی ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ مختلف ڈسکلوجرز ہیں بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ٹورڈز دا کنزیومر وہ ٹرانسپیرنٹ اور پوری طرح نہیں ہوتے اس میں ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں اور جو پرائسنگ جو میکینزم ہے اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس آسپیکٹ کو بھی کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر کیا جائے تاکہ جو ایک ریلیشن شپ کا آسپیکٹ ہے بینکر کا کسٹمر کا اس میں جو ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ظاہر انفورس کیا جائے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کے بعد ہم نے جو آپ کے ساتھ آخر میں ڈسکس کیا وہ ہاؤس ہولڈ سیکٹر کا رول تھا کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہاؤس ہولڈ سیکٹر کی جو سیونگ ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ایک نیشنل سیونگ کے کانٹیکسٹ میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ forty five percent household جو ہیں وہ ایک طرح سے کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اوور آل بینکنگ سیکٹر کے ڈپازٹ کو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے اس کی انویسٹمنٹ اسٹاک چینج میں بھی ہے اسٹاک چینج مارکیٹ میں نیشنل سیونگ اسکیمس میں بھی ہیں اور اس کانٹیکس میں جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے ریسورس بلڈ اپ کے لیے جو کہ اوور آل انڈسٹری کے لیے بینکنگ اور فائنینشیل اوور اکانومی کے لیے ایک اس کا ایک اہم رول ہے اور اس میں ظاہر ہم نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ہاؤس ہولڈ سیکٹر اس کے برعکس انڈر لیوریجڈ ہے اس کا کانٹریبیوشن اگر ہم دیکھیں 45 فائیو پرسینٹ کے اگینسٹ صرف ٹویلو پرسنٹ ان کی جو جو ہے بوروئنگ ہے فرام دا بینکنگ سیکٹر تو اس میں بہت گروتھ کے گنجائش ہیں اور یہ ظاہر ہے as compare to peer group countries یہ بہت لو فگر ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ کا جو سیکٹر ہے کنزیومر فائنینسنگ کا ہاؤس ہولڈ کی جو ایک سالڈ فاؤنڈیشن یا ہیلدی گروتھ اور فاؤنڈیشن کیونکہ ہم نے آپ کو گروتھ فگرس بھی بتائیں کہ اوور اے پیریڈ یہ فگرز جو ہیں ان کے اندر ایٹین نائنٹین ٹوینٹی پرسینٹ کی اینول گروتھ ہو رہی ہے تو which is a very healthy sign تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے one can see with confidence کہ once the macroeconomic indicators start improving and there are obviously opportunities for the consumer banking players to go again to the market تو اس کے اندر یہ جو فاؤنڈیشن ہے آپ کا اور آپ کا جو بلڈ اپ ہے یہ بہت ہیلدی ہے تو یہ لاسٹ لیکچر ہم نے ایک طرح سے کانکلوڈ کیا تھا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو اور ایک اوور ویو کے طور پہ اس کے بعد جو اب ہم نے آج کا لیکچر شروع کرنا ہے اس کے اندر فردر جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اہم ہیں کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے اس میں ہم نے آپ کے ساتھ آٹھ پوائنٹس لسٹ کیے تھے جس میں پہلا جو ہے وہ ہے prudential regulations from state bank of Pakistan this these regulations are obviously meant to be implemented and to be followed by all the banks D F Is and financial institutions یہ ایک طرح سے مینڈیٹری ہے اور اس کو نہ صرف سمجھنا اس کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کرنا بہتر طور پر اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بینکوں کی ذمہ داری میں شامل ہے ہم اس میں تھوڑا سا وقت لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کیے جائیں اس کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے اس کی general guidelines respective guidelines اور respective prudential regulations for other product categories like auto loans house loans credit cards and personal loans وہ جیسے جیسے ہم ان کیٹیگریز میں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج ہم انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ جنرل گائڈ لائن ڈسکس کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کس حد تک انوالو ہے اور اسٹیٹ بینک کی جو گائڈ لائنس کہہ لیں یہ ریگولیشنز جو ہیں وہ کنزیومر بینکنگ کے جو پلیئرز ہیں جو بینکس ہیں جو اس میں انوالو ہیں اس کی اس کے لیے ان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ جو ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جہاں مینڈیٹری ہیں وہاں اسٹیٹ بینک انکریج کرتا ہے بینکس کو اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں کہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر پرو ایکٹیو ہو کے امپرومنٹ لے کے آئیں اور اس کے اندر اس کو اسٹرینتھن کریں اس کے جو پروسیجرز ہیں اس کے جو پروسیسز ہیں جو اس کے سسٹمز ہیں تو اسٹیٹ بینک فلیکسیبلٹی دیتا ہے اس حوالے سے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ریگولیشنس کی ان گائیڈ لائنس کی جو کہ گائیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ جو پراپر ریگولیشنز ہیں اور یہ اس کی وائلیشن ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی اجازت نہیں ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت اہم ہے اس کی انفیسز بار بار کی گئی ہے اور جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ تھیم جو ہے رسک مینجمنٹ کا اٹ از آل الاگ یہ ساتھ ساتھ رہے گا اور ساتھ ساتھ چلے گا اور انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں بھی جہاں جہاں جس جگہ ہمیں موقع ملا اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے تو جب ہم بات رسک مینجمنٹ کی کرتے ہیں اور ہم نے کافی دفعہ اس کو مینشن کیا تو آئیے تھوڑا سا ہم رسک کے ایلیمنٹ کو بھی دیکھ لیں کہ جو رسک مینجمنٹ میں بیسیکلی جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو رسک ہے کیا اس میں ظاہر ہے اگر دا ایلیمنٹ آف رسک اور دا ایشو آف رسک اس کو اگر کلیریفائی کر دیا جائے اس کو ڈیفائن کر دیا جائے تو اس کے حساب سے پھر پالیسی فارمولیشن میں اور اس کا جو فریم ورک ہے رسک مینجمنٹ کا وہ آسانی ہو جاتی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رسک کی مختلف کلاس ہیں اور مختلف کیٹیگریز ہیں جب ہم اس چارٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ it's a wide ranging subject آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انوائرمنٹ ہے ایچ آر ہے اس میں فائنینشیل سروسز ہیں اور بیلنس شیٹ ہے چار آئٹمس ہیں اس کے بعد اسی میں تو رسک کی کلاس ہیں اور اس کی کیٹیگریز ہیں اگر آپ رسک کیٹیگریز میں جو انوائرمنٹ کے جائیں تو اس میں کمپیٹیٹو ہے اکنامک ہے لیگل ہے پھر ہم جب ایچ آر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹاف کی ڈی فالکیشن ہے اور اس میں آرگنائزیشنل ایبلٹی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں جب ہم ڈلیوری کے اس پہ آتے ہیں جو ڈلیوری کلاس ہے تو اس میں کیٹیگری میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے آپریشنل رسک ہے ٹیکنالوجی کی بات ہے اسٹریٹجی ہے اور پھر جب ہم بیلنس شیٹ میں جو کہ فائنینشیل رسک ہے اس کے اندر جو اہم ہے لکوڈیٹی رسک ہے کریڈٹ مارکیٹ اور لیوریج ہے تو اس کیٹیگری یا سب کیٹیگریز سے ایک جو تاثر سامنے آتا ہے کہ جو رسک ہے اس کو مینیج کرنا is definitely a challenge for any bank for any financial organization especially those who are involve not even in corporate اور commercial banking but even consumer banking تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر رسک کی ایکچوئل ڈیفینیشن کی طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ رسک ایکچولی کیا ہے تو اس میں جو اگر ہم اس کو ویسے تو مختلف رسک کی ڈیفینیشن ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ risk is defined as a volatility of the corporation's market value اب یہ کارپوریشن مارکیٹ ویلیو چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بینکنگ کے ادارے ہیں وہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور موونگ فارورڈ ان کی ایک ویلیویشن ہوتی ہے ظاہر ہے اس ویلیویشن کے حوالے سے ایک جو کرنٹ آپ کہہ لیں اور مارکیٹ جو ان کو ویلیو کرتی ہیں ایک ادارے کی سکسیس اور اس کی پریزنٹ اسٹرینتھ اور موونگ فارورڈ اس کے جو پوٹینشیل ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ جو مارکیٹ ویلیو کی جو والیٹیلٹی ہے یہ رسک کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن اس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ ڈیفینیشن آپ کو اوور آل رسک آسپیکٹ سے میں محدود نہ کر دے اس کے ساتھ بعد جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو ایک دوسرا آسپیکٹ جو رسک کا سامنے آتا ہے کہ it is to optimize the trade off between risk and reward trade off اب risk and reward trade off کیا ہے کہ رسک زیادہ ہوگا تو اس کا ریوارڈ زیادہ ہوگا رسک کم ہوگا تو اس کا ریوارڈ کم ہوگا دیر از اے ٹریڈ آف تو ضرورت ہے کہ اس کو آپٹمائز کیا جائے آپ اس کو المنیٹ یا منیمائز کریں گے تو then you will still be losing something in the sense کہ جو اپرچونیٹیز ہیں ہم اس کو لوز کر رہے ہوں گے تو رسک مینجمنٹ کا آپ یہ کہہ لیں کہ جو مین تھرسٹ ہے it is to optimize the trade off between risk and reward تو یہ ایک اہم پہلو ہے رسک مینجمنٹ کی اوور آل اس کا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل رسک از ان جو آپ کہتے ہیں کہ جو امپیئر کریں کسی ادارے کی آؤٹ کمس کو ایڈورسلی وہ ایونٹس بھی رسک کے کیٹیگری میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینک کی ارننگ یا کیپٹل اگر امپیئر ہو رہا ہے جس ایونٹس کی وجہ سے یا بینک کی وہ ابلٹی کو کنسٹرینڈ کر رہے ہیں to undertake their responsibilities یا جو گروتھ اپرچونیٹیز ہیں اس کو اگر وہ نہیں لے پا رہے تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ رسک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب ہم رسک کو اگر اس اینگل سے دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ فائنل یا کانکریٹ ڈیفینیشن نہیں ہے لیکن اس سے ایک انڈیکیشن یہ ملتی ہے کہ risk is a very wide term it can be defined it can be explained from various perspective but at the end of the day it does indicate کہ جو بینک کی ایبلٹی ہے for on ongoing basis as an economic entity اس کی ایبلٹی کا اسٹرینتھن رہنا یا اس کی ایبلٹی کا اس حوالے سے ہے کہ جو ایونٹس ہیں یا وہ uh, جو ایشوز ہیں وہ اس کو افیکٹ نہیں کر رہے رسک فیکٹرز جو ہیں اس کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں پھر جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے جس میں رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے اس کو ویلیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے تو اٹس وائڈ رینجنگ ٹرم اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کا ہم موجودہ ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رسک کا وہ آپ دیکھیں کہ رسک کی جو جرنلی اور یہ بازل ٹو کے اندر بھی جو رجیم ہے اور جو سب بینکوں کے لیے مینڈیٹری ہے کہ رسک کی تین کیٹیگریز ہیں اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے جس میں جو ہے کریڈٹ رسک ہے مارکیٹ رسک ہے اور آپریشنل رسک ہے تو within that main categories they are are subcategories آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کیٹیگریز کو جگر ہم ہم کریڈٹ رسک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو کنزیومر بینکنگ میں کریڈٹ رسک ہے بیسک وہ یہی ہے کہ جو بورور ہے کل کو اگر ڈیفالٹ کرتا ہے وہ تو this is a credit risk for the bank اس میں مارکیٹ رسک بھی انوالو ہے جس میں ہم ویلویشن کی بات کرتے ہیں وی اے آر کا کانسیپٹ ہے which is beyond the purview of this course لیکن وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے اب آپریشنل رسک بہت اہم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ ویٹیج آ رہی ہے کہ کل کو جب ٹیئر ون کیپٹل جو ہے جب وہ ورک آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں آپریشن رسک کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور آپریشن رسک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کیٹیگریز میں مختلف ایریاز ہیں جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے اس میں ایونٹس بھی ہیں اس میں اسٹاف کا انفارچونیٹ اگر کوئی ایونٹ ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے اور اس میں دوسری چیزیں بھی آتی ہیں تو it's a wide ranging subject تو ان چیزوں کو اگر جب ہم مد نظر رکھیں گے تو ایک جو ایک محدود ڈیفینیشن یا محدود کانسیپٹ ہے رسک مینجمنٹ کا کہ اگر اس میں جو لون کے حوالے سے یا کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کسٹمر کو فیسلٹیز دے رہے ہیں اور کل کو وہ واپس نہ ہو سکیں ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا ڈیلیکوینٹ کیٹیگری میں آ جاتا ہے تو ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی واحد رسک ہے اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے گا کہ اب یہ رسک بہت وائڈر ٹرم ہے بار بار رسک کے اوپر امفوسائز کرنا بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کو اب بینک نگلیکٹ نہیں کر سکتے it has to be now part and parcel of their approach towards the development of their strategy be it marketing be it operation be it any other thing اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک جو رسک مینجمنٹ کے رولز ہیں اس پیرامڈ سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ظاہر ہے ایک گروپ لیول پہ آپ نے رسک ایپیٹائٹ کو ڈٹرمین کرنا ہے پھر بزنس لیول پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ڈائیورسفیکیشن مینٹین کر پا رہے ہیں پھر جو بیس آف دا پیرامڈ ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ مینجمنٹ کے آسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور آپ دو ایکسٹریمس پہ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اوپر جو ہے رسک ایمفسز ہے رسک ایپیٹائٹ کو ڈٹرمنٹ کرنے کا اور نیچے جو ہے ایمفسز ہے وہ اس میں risk and reward trade off کا یہاں رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہے اور اس کا مطلب مختصراً یہ ہے کہ ہر ادارے کو جو بینکنگ ادارہ ہے یا جو بینکنگ سیکٹر میں آپریٹ کر رہا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا بھی it in corporate investment commercial اور کنزیومر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے ان کے اتنے ڈیفائنڈ پیرامیٹرز اور ڈیفائنڈ سسٹمز ہونے چاہیے کہ اس ادارے کا اپنی بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے پروڈکٹ سروس کے حوالے سے اپیٹائٹ کیا ہے رسک کا کیا وہ رسک لے سکتے ہیں کیا ان کے پاس جو اس کے لیے جو فریم ورک ہے وہ تیار ہیں کہ اس کو تو یہ رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ بھی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈٹرمن کرنا اس کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے تو اب تھوڑا سا رسک کا جو ہم نے ابھی تک آپ سے بات کی رسک کو ڈیفائن کیا اور رسک مینجمنٹ میں جو مختلف رولز ہیں یا رسک کی کیٹیگریز ہیں رسک کے اوپر امفسز ہے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا مزید آئیڈیا ہو گیا ہوگا اب ہم جب دوبارہ آتے ہیں ریگولیشنز کی طرف پروڈینشیل اسٹیٹ بینک کے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اسٹیٹ بینک نے بہت وضاحت کے ساتھ پری آپریشن کی بات کی ہے اور آپریشن کی بات کی ہے اس ایمفس سے اسٹیٹ بینک کا مقصد یہ ہے کہ وہ بینک جو کنزیومر بینکنگ میں کنزیومر فائنانسنگ میں انوالو ہیں وہ آلریڈی اگر ہیں تو اس ریگولیشن کی امپوزیشن کے چھ مہینے کے بعد ان ریگولیشنس کو امپلیمنٹ کریں انفورس کریں یا جو نئے طور پر فریش شروع کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان ریگولیشنس کو پہلے سے اپنے سسٹمز کے اندر بلٹ ان کریں اس طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کا جو امفسز ہے اس میں اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ State Bank will follow these regulations اور جو اس میں آلریڈی انوالو ہیں وہ کس طرح جو ہے اس کو فالو کریں گے پھر ہم ہم دیکھیں گے کہ یہاں جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رسک مینجمنٹ کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں صرف رسک مینجمنٹ کی بات نہیں ہو رہی یہ جو گائیڈ لائنس جو ہے جرنل پہلی اس میں اسٹیٹ بینک ایک طرح سے ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکس کے ساتھ کہ before they start the actual business of consumer financing consumer banking جس میں اوور آل ڈپازٹ اور لیبلٹی پروڈکٹس بھی آ جاتے ہیں they have to install a capacity to undertake these operation یہ اہم ہے to install the capacity beside the risk management framework is that they have properly experienced and relevant experience کا اسٹاف ہے ان کے پاس ان کے پاس جو سیٹ اپ ہے جو ان کا فریم ورک ہے انٹرنل جس میں ہم جب بزنس ماڈل کی اور ہم نے آپریٹنگ ماڈل کی بات کی تھی تو جو سپورٹ فنکشنز ہیں they should be in place in terms of I T in terms of operation in terms of H R اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایس ایل اے کی بات کی تھی سروس لیول ایگریمنٹس تو ان کا بھی ان پلیس ہونا اس کیپیسٹی سے لنکڈ ہے کہ ظاہر ہے جب ایک بینک نے سروسز آفر کرنی ہے تو اس میں جو پروڈکٹ جو مارکیٹنگ ٹیم پروڈکٹ کو سیل کریں گی پھر اس کے بعد اس کا سروس کا اینگل آئے گا اور اس میں جو دوسرے ایریاز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ فنکشنز ہیں تو ان سب کا ظاہر ہے اسٹیبلش ہونا ضروری ہے تو اس پہلا جو گائیڈ لائن کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ایک بینک ایک ادارہ اس جب شروع کرے تو اس کے پاس ویل well ڈیفائنڈ جو ہے انسٹالڈ کیپیسٹی ہونی چاہیے اس کے بعد جو دوسرا ہے comprehensive credit policy duly approved by the board of directors having said everything یہ بات کلیئر ہے کہ consumer financing is a credit business which means bank is ultimately going to give loans to customers bank کے فنڈز ڈپلوائے ہوں گے بینک کے فنڈز انوالو ہوں گے تو اس میں جو اگر کارپوریٹ کے لیے بات کی جاتی ہے یا ایس ایم ای کے لیے بات کی جاتی ہے یا کمرشل کے لیے اسی طرح کی proper approved credit policy by the board should be there جس کے اندر پالیسی کے جو مین پیرامیٹرز ہیں اس میں یہ کہ ڈاکومنٹیشن کا آسپیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں اس حوالے سے بینک کے جو انٹرنل جو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کریڈٹ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی اس میں جو سب سے اہم ترین ترین چیز ہے وہ اپروول اور اتھارٹیز کے لیول ہیں کہ جو الٹیمیٹلی فیسلٹیز سینکشن ہوں گی اس میں کس لیول کے لوگ کس کیٹیگری کے لوگ انوالو ہوں گے اور کس ان کی جو وہ ہوں گی وہ اس کے اندر انوالو ہوں گی تو یہ ایک کریڈٹ پالیسی کا واضح ہونا اور جو لوگ انوالو ہیں کنزیومر بینکنگ کے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کریڈٹ پالیسی کریڈٹ مینول بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو اپروو کیے ہیں جو اس کے پیرامیٹرز ہیں جو اس کے مختلف ایریاز ہیں فنکشنز ہیں وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے اس کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے کریڈٹ پالیسی کا کسی بھی والے سے پلیس ہونا اس کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم پھر تھوڑا سا اس آسپیکٹ کو دیکھ لیں کہ رسک مینجمنٹ کا جو ڈسیزنز جب لیے جاتے ہیں تو اس میں یہ جو فگر ہے اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے رسک ایپیٹائٹ ڈیفائن کرنی ہے پھر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے پھر آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے اور آخری میں ریوارڈ کا کانسیپٹ ہے اس میں آپ ایک ٹرم دیکھ رہے ہوں گے ایوا ایوا کا کانسیپٹ ہے اکنامک ویلو ایڈڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا ریٹرن آن ایکوٹی کا ہے this is also among one of the measures to determine the ultimate return for the company which is the profitability context تو یہ ایوا کا کانٹیکسٹ سبجیکٹ ہے جو کہ ظاہر ہے which is again this not part of our جس کنزیومر بینکنگ تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کریڈٹ پالیسی کی کیا اہمیت ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا آئٹم ہے وہ ایک پراپر پروگرام کا ہے جب ہم پراپر پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے مینولس کہہ لیں یا اس کے کہہ لیں جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس وہ ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کی اپروچ کیسے کی جائے گی اس کی جو سیلز کے فنکشن ہے وہ کیسے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو پروگرام ہے پھر اس میں کیٹیگریز سیگمنٹ وائز بتایا جائے گا اور کلیئر انسٹرکشنز ہوں گی کنسرنڈ اسٹاف کو اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں ایکچولی ان کی ڈیفینیشن کیا ہے ان کے فیچرز کیا ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں اہم ہیں اور اس کے اندر جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں جب آپ کسٹمر سے کانٹیکٹ کریں گے پری سیل اور پوسٹ سیل کا اس کو مد نظر رکھا گیا ہے اس کے بعد چوتھا آئٹم جو ہے جو گائڈ لائنس کا ہے وہ ہے ایم آئی ایس کا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اگین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں State Bank expect very sort of dynamic and flexible M I system should be in place for banks who are undertaking the consumer banking اور کنزیومر فائنینسنگ بزنس اس رپورٹس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ یہ جو پیروڈیکل رپورٹس جنریٹ کریں جو کہ مینجمنٹ کو ڈسیزن پرووائڈ کرنے میں ہیلپ کریں اس میں تین رپورٹس اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہائی لائٹ کی گئی ہیں پہلی جو ہے وہ ڈیلیکوینسی رپورٹ ہے ڈیلیکوینسی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسٹمر جو کہ ڈیفالٹ میں ہے thirty days sixty days ninety days and onwards اس کی رپورٹ منتھلی بیسس پہ جنریٹ ہونی ہے ان رپورٹس کا جو ایم آئی ایس ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ منتھلی یہ رپورٹس آنی ہیں پھر دوسری رپورٹ جو ضروری ہے وہ ہے کہ inter sort of connections between the delinquencies analysis کے بیسس پہ کہ یہ جو رپورٹس پہلی آئی ہے اس کے اندر پیٹرن کیا ہے تاکہ مینجمنٹ کو پتہ چل سکے کہ کن کیٹیگریز میں یا کن ایریاز میں ویکنیسز نظر آ رہی ہیں اور اسی حساب سے اس کو اس کے اندر اس کی مزید پروبنگ ہو اس کی مزید انویسٹیگیشن ہو اور کریکٹو میجرز لیے جا سکے اس میں تیسری جو امپورٹنٹ رپورٹ ہے اور اس میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کی ایمفیسس کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا I M S system on quarterly basis profit and loss report بنائے اور اس پروفٹ لانس رپورٹ کو should be presented to the next immediate board meeting اس کی ضرورت ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں محسوس ہوئی کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے کہ جو ان کے کنزیومر بینکنگ کے آپریشن ہیں آن اے آن گوئنگ بیسس جو کہ ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سال کے بعد جا کے اپنی بیلنس شیٹ پبلش کرتے ہیں اپنے financial account profit and loss account جو کہ مینڈیٹری ہے جو انڈر دا لا ہے but before obviously doing that on a regular quarterly basis you have to ascertain the actual profitability actual performance of your consumer banking portfolio تو اس رپورٹ کی اس حوالے سے اور پھر ظاہر ہے یہ رپورٹ کی صرف جنریشن ہی سفیشینٹ نہیں ہے اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی آئندہ کی پالیسی میکنگ میں جو ڈائریکشن دینا ہے اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کے بتائیں کہ جی اس کے اندر مزید کہاں کمی نظر آ رہی ہے اور کہاں ایڈیشنل ریسورس کی ضرورت ہے اور کہاں سے ریسورسز ریسورسز جو ہے اس کو شفٹ کرنا ہے یا موو کرنا ہے جو فورن بینکس ہیں اگر board of directors local bank کی بات کی تو فورن بینکس کی بھی ظاہر ہے جو برانچز یہاں آپریٹ کر رہی ہیں ان کے جو سینئر ایگزیکٹوز ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں اور ان کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے ان کے پاس یہ رپورٹ آنی چاہیے تاکہ وہ اسی حساب سے میجر لے سکے آگے جو ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کی گائڈ لائنس ایمفسائز کرتی ہے ریکوری پروسیسز کے اوپر یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے اس کانٹیکس میں کہ جو کنزیومر فائنینسنگ ہے اس سے mass market volume business large number of borrowers large number of accounts تو اس میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اسکیل کا ہے اور جو ریکوری پروسیسز ہے ظاہر ہے اس کو ہم نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ it should be dedicated separate arrangements with the bank recovery اور جو کلیکشن اور ریکوری کا ایریاز ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ اسٹاف ہے that should be in place اور جب آپریشن شروع کرنے سے جب ہم بات کر رہے ہیں پری آپریشن کی ان کو ان پلیس ہونا چاہیے کہ جب کل کو آپریشن آن لائن آئیں گے یہ بینکنگ بزنس شروع ہو جائے گی اور کچھ وقت کے بعد جب ڈیلن کوئنسی آئیں گی جو اس میں ریکوری کے ایشوز آئیں گے تو وہ یونٹ آپریٹو ہوں they should be well prepared یا ان کے لیے کوئی سرپرائزز نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جو چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ banks D F Is they should undertake consumer finance will become a member of the credit information bureau جس کو سی آئی بی کہتے ہیں یہ اس کا اسٹیٹ بینک کا جو ہے ہم آگے چل کے بھی آپ سے ڈسکس کریں گے ایک اہم ایجنسی ہے جو کہ بینکوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے اباؤٹ دا ویریس بورورز اس میں ظاہر کمرشل کارپوریٹ اور انڈیوس بورور سب شامل ہوتے ہیں اس سی آئی بی کا اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر اس کے ساتھ اس سے انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ کو ایک پراسپیکٹو بورور کی ہسٹری اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی جو کرنٹ اسٹینڈنگ ہے اس نے اگر جو بورنگ کی ہوئی ہے اگر وہ پاس ڈیو تو نہیں ہے تو یہ سارے آسپیکٹ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جب ڈسیزن لیں تو جو سی آئی بی سے جو آپ کو ان پٹ ملا ہے اس کو بھی ایک ویٹیج دیں اور فائنل جو اپروول ڈسیزن ہے اس کے اندر اس کی اہمیت ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ جو کنزیومر بینک کے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ آن گوئنگ بیسس پہ اپنے اسٹاف کو ٹرین کرے ٹریننگ کی اہمیت ہے اور جیسے جیسے اس سیگمنٹ میں گروتھ آ رہی ہے اور نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس ہو رہے ہیں تو جو اس کا کنسرنڈ اسٹاف ہے they should be well trained to the extent کہ what they are going to how they are going to deal with the customers to the extent of having knowledge of the product and services that knowledge اور that information which is in sense is going to be useful for the customers جو آٹھواں اس میں پوائنٹ ہے کہ جو بینکس ہیں جو ڈی آئی فائیز ہیں جو کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں ان کو اسٹینڈرڈائز سیٹ آف ڈاکومنٹیشن بہت اہم ہے ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کنزیومر بینکنگ جہاں ایک طرف اسکیل سینسٹیو یا والیوم بزنس ہے اس کے اندر اسٹینڈرڈائز پروسیجرس اسٹینڈرڈائز ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے اور ظاہر ہے اسٹیٹ بینک آپ کو ایک طرح سے ارج کرتا ہے کہ آپ اس آپریشن کو جب لانچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر you should have standardize procedure جس کے اندر ایمبوگٹیز نہیں ہونی چاہیے اور اسٹینڈرڈائزیشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ اس میں کلیرٹیز ہوں اور چونکہ آپ نے ماس والیوم کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کے اندر کمپلیکسٹیز کم سے کم ہوں گی تو یہ پوائنٹس تھے جو ہم پری آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اب ہم ایکچوئل آپریشن کی طرف آتے ہیں یہاں اسٹیٹ بینک نے ایک دفعہ پھر ایمفسائز کیا ہے کہ جو کریڈٹ فیسلٹیز ہیں اس میں جو مینجمنٹ پروسیس ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کیا جو بزنس آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ جس میں رسک مینجمنٹ کو فریم ورک کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہ جو پراسپیکٹو بورور ہے اس کی ری پیمنٹ اس کی کسٹمرز کی سیس کریں کہ ایبلٹی ٹو ری پے کیا ہے آپ نے اپنے طور پر جو مختلف ذرائع ہیں ایسٹیمیشن کے ڈاکومنٹیشن کے فورن ایکسٹرنل ایجنسیز کو ہائر کر کے آپ نے کیے ہیں آپ نے اپنے جو آپ کی فیلڈ فورس ہے ان کے ذریعے آپ نے پروسپیکٹو بورورس کی انفارمیشن لی ہے تو یہ جو جب آپ کریں گے آپریشن کے درمیان تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہوگا جس میں آپ اس پروسپیکٹو بورور کی نیٹ ورک ورتھ کے حوالے سے اور انفارمیشن آپ جو سی آئی بی سے لے رہے ہیں وہ آپ کا ایک طرح سے بیسس بنے گی moving forward for your further dealing with the consumer banking customer اس میں ایک دوسرا ایریا ہے اور جو کہ دیکھا گیا ہے اور آپ کو ہم نے اگر یاد ہو تو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے abuse in the use of credit card کہ جس میں ملٹیپل ایک انڈیویجل کسٹمر کارڈ یوز کر رہا تھا اور اس کے ظاہر ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اوور آل بینکنگ سیکٹر پہ اور اس پہ تو اس میں ایک ڈکلریشن اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ پروسپیکٹو بورور سے لیں کہ اس کے پاس جو فیسلٹیز اس نے لی ہوئی ہیں دوسرے بینکوں سے وہ کس نے نوعیت کی ہیں کس نیچر کی ہیں کیا اس کا ایکسٹینٹ ہے یہ ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ اس ڈکلریشن کو جب بینک اپنے طور پہ ویریفائی کرے انڈیپینڈنٹلی تو اس وقت اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کسٹمر کی کریڈٹ وردینس یا اس کا انٹیگریٹی لیول کیا ہے کیا اس نے اپنے جو فیسلٹیز ہیں مختلف اس کو فلی ڈسکلوز کیا ہے یا کہیں کنسیل کیا ہے تو یہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے ایک اہم آپ یہ کہہ لیں کہ بینکوں کے پاس جو اسٹیٹ بینک نے ارج کیا ہے کہ وہ ڈکلیریشن لیں اور اس سے اسٹیبلش کریں کسٹمر کی انٹیگریٹی اور اوور اور اس کو الٹیمیٹلی یہ ہیلپ بھی کرے گا کہ اگر دیکھیں کہ اگر کسٹمر نے جینونلی اپنے مختلف جو دوسرے بینکوں سے اس نے فیسلٹیز لی اس کو اگر آپ نے اس نے جینونلی اور ایکوریٹلی ڈسکرائب کیا کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوور لیوریجڈ ہو اور پھر بینک کو ڈسیزن لگتے وقت لیتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے اتنی اس وقت کہ آلریڈی یہ کمیٹڈ ہے کہ ہمارے مزید فیسلٹی سے کہیں یہ کیپیسٹی انڈر پریشر تو نہیں آ جائے گی تو اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے آپ سے پہلے کہا گیا ہے بتایا گیا آپ کو کہ سی آئی بی کا کانسیپٹ یہاں دوبارہ اسٹیٹ بینک نے عرض کیا ہے کہ آپ کو سی آئی بی سے جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے اس کا تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ ایک اور پرائیویٹ ادارہ بھی یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے اور خاص طور پہ جو کریڈٹ کارڈ کے جو ڈیٹیلز ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اور اس میں جو کریڈٹ کارڈ کے جو ایشورز ہیں بینکس ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ایک رچ ڈیٹا بینک ہے اور اس میں کریڈٹ کارڈ ہولڈر کی ہسٹری سامنے آتی ہے تو اس کو بھی اگر اپروچ کیا جائے اس سے بھی اگر فائدہ اٹھایا جائے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے ایک پروسپیکٹو کسٹمرز کے پروفائل کو ڈٹرمن کرنے میں چوتھا فنکشن جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے اگین ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ audit and control function consumer banking is such a business while on the other hand as just explain to you کہ on a regular periodic basis profit and loss account اور دوسری M I S reports generate ہو کے جو مینجمنٹ کو بتاتی ہیں کہ اس کا بزنس اینگل کیا ہے وہاں کنٹرول فنکشن یہ ہے کہ آڈٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آن آن گوئنگ بیسس یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ جو کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ ہے کیا یہ ان پیرامیٹرس کو فالو کر رہا ہے کنٹرول فنکشنز کے کہیں وائلیٹ تو نہیں کر رہا اس میں جو لوپ ہولز کہیں نظر تو نہیں آ رہے اور اگر اس کو کہیں ویکنیسز نظر آ رہی ہیں کن ایریاز میں ان کو ہائی لائٹ کرے اس کو ظاہر ہے یہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ audit and control function is quite independent of the management their reporting line is to the board of directors تو they should be pro enough to investigate the things to audit the things and to find out کہ if there are some weaknesses and some other gaps and it should be brought to the notice of the board of directors and at the same time management should also be informed کہ اگر جو پریویس آڈٹ ہوا تھا اس کے اندر جو چیزیں آئی تھیں کیا اس کو ریکٹیفائی کیا گیا یا نہیں یا اگر اس کی ریپوٹیشن ہوئی ہے تو اس کو کیوں کی گئی ہے this is something which is very اور اسٹیٹ بینک بھی جب اپنے آڈٹ کرتا ہے تو جو بینک کا جو انٹرنل آڈٹ ہے اس کی بھی پرفارمنس کو واچ کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اور جو آبجیکشنس ریز کیے گئے ہیں ان کی نیچر کیا ہے اس کی ریکٹیفیکیشن کا ریٹ اور پیس کیا ہے اس کے اندر ریپوٹیشن تو نہیں ہے تو یہ ایک اسٹیٹ بینک کے جو فنکشن ہے جو سپروائزری جو فنکشن ہے اس کا جو انسپیکشن کا فنکشن ہے اس کے اندر بھی اس کی اہمیت ہو جاتی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ بینکوں کو اہمیت دینی چاہیے اس کے بعد بینکوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کا کمپیوٹر سسٹم ہے جو ان کا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے اور یہ چونکہ اسلامک بیس بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں اسٹیٹ بینک اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ مارک اپ پہ مارک اپ چارج نہیں ہونا چاہیے they take very serious notice of that کہ اگر جو اکاؤنٹنگ سسٹم یا اکاؤنٹنگ پروسیجرز میں اگر مارک اپ کے اوپر مارک اپ چارج ہوا ہے جس کو کمپاؤنڈنگ کا کانٹیکسٹ یا کانسیپٹ کہتے ہیں then State Bank take it very seriously تو اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر اس چیز کا پروویژن ہونا چاہیے کہ جو مارک اپ ہے اور پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بالکل سپریٹ ہونا چاہیے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹنگ پروسیجر ہے اس میں اگر کسٹمر نے ری پیمنٹ کی ہے تو it should be quite separate it should not be in the same system اور same account so that it can't be identified کہ ایک پرٹیکولر کسٹمر نے پرٹیکولر اکاؤنٹ میں پرٹیکولر مومنٹ پہ ری پیمنٹ کی ہے تو یہ ری پیمنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اس پرٹیکولر اکاؤنٹنگ سسٹم میں بہت ضروری ہے تو اب یہ جو آپ نے جنرل گائیڈ لائنس دیکھیں پری آپریشن اور اس کے بعد آپریشن کی اس کی اہمیت کا تھوڑا سا جو کانٹیکسٹ آپ کو بتایا گیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسٹیٹ بینک انہی گائیڈ لائنس کے تحت ڈسکلوجر کی اور ایتھکس کی بات کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ میں نارملی یہ ایشوز رہتے ہیں کہ کسٹمرز جو ہیں وہ فلی انفارم نہیں ہوتے ان کو جو یہ کہا جاتا ہے جب جیسے ہم نے پرائسنگ میں بھی ڈسکس کیا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی جو جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو ان کو چارجز لگائے جائیں گے جو ان کو اگر پینلٹیز کو انوالو ہے پری پیمنٹ پہ یا اور کوئی فیس ہیں these should be very clear پھر اس میں جو انائزڈ جو ہے پرسنٹیج ریٹ ہے کہ جو چارج ہوگا اس کا فارمولا جیسے کہ دیا گیا ہے کلیئر ہونا چاہیے سمپل فارمولا ہے یہ کوئی بہت کمپلیکس میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے اگر ایک کسٹمر نہیں سمجھ رہا تو بینک کا جو کنسرن سٹاف ہے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو اس ساری چیزوں کو ایکسپلین کریں ان کو بتائیں اور کلیریفائی کریں اس لیے کہ اس کا ایتھیکل کانسیپٹ بھی ہے کہ کل کو اگر آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ اور پوری آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل بیسس پہ اپنے کسٹمر کو ان سب ایریاز کی طرف آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا بتایا ہے تو there will be a sort of trust feeling ethical feeling in the relationship اور یہ ان دا لانگ رن بینک کو ظاہر ہے ہیلپ کرے گا اب ہم ایکچولی ریگولیشنس جو ہیں جرنل اس کی طرف ہم آتے ہیں ریگولیشن ون جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمفسائز کرتا ہے فیسلٹیز ٹو ریلیٹڈ پرسن ہم ریلیٹڈ پرسن سے کیا مراد لیتے ہیں بینکوں کے شیئر ہولڈرس ان کے امپلائیز یا اور ان کے اور جو مینجمنٹ ہیں ان کو اگر یہ یا ان کے ریلیٹوس کو اگر یہ بینک فیسلٹیز دے رہا ہے جو کنزیومر بینکنگ کی ہیں چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو چاہے وہ پرسنل لون ہو ہاؤسنگ لون ہو یا آٹو لون ہو those facilities should not be given on preferential terms this is very important to understand کوئی اسٹیٹ بینک ادروائز بھی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کو بہت سیریسلی لیتا ہے کہ اگر کسی ایک خاص کیٹیگری کو یہاں ہم صرف کنزیومر بینکنگ کی نہیں بات کر رہے کہ اگر کسی ایک کیٹیگری کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے تو اسٹیٹ بینک اس پہ بہت ہیوی پینلٹی چارج کرتا ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکنگ سیکٹر کے ممبر سے کہ ان کے نزدیک سارا جو پبلک ہے ساری جو پاپولیشن ہے جو کہ بینکنگ سروسز کو یوز کر رہی ہے وہ بینکوں سے ایک normal cross the board treatment expect کرتی ہے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص کیٹیگری کو اسپیشل یا فیوریبل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی اس چیز کو اسٹیٹ بینک نے اقتبا سے دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اگر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تو وہ normal market terms and conditions عام لینس پہ ہوں گی it should not be on different than that اور یہ ضروری ہے اور اس چیز کو جب ظاہر ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم اور اسٹیٹ بینک کی اپنی آڈر ٹیم بھی آبزرو کرے گی کہ اگر انہوں نے کہیں اس کو وائلیٹ تو نہیں کیا اس میں ظاہر ایک ایکسیپشن اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ جو امپلائیز کا کمپنسیشن پیکیج ہے اس میں جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ اس کے اندر فال نہیں کرتی نیکسٹ جو ہے وہ ہے utilization of loans for initial public offering یہ بھی ایک ایریا ہے جس کے اندر اسٹیٹ بینک بہت پرٹیکولر ہے کہ وہ facilities in the form of loans اور اوور ڈرافٹ اگر بینک نے کسٹمر کو دی ہیں تو وہ کیا کہیں انشیل پبلک آفرنگ اس میں تو نہیں فال کر رہی یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ پھر اسپیکولیٹو ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس کے اندر یہ انشور کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ کسٹمر سے ڈکلیریشن لینی چاہیے کہ وہ اس پروسیڈس کو سبسکرپشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور پھر اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے کہ they should have their own internal controls کہ جو پیمنٹ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں یا پیمنٹ آرڈرس یا چیکس ایشو ہو رہے ہیں کہیں وہ کسی سبسکرپشن اکاؤنٹ میں تو نہیں جا رہے تو یہ سارے ایریاز ہیں اس کی طرف کہ بینک نے جو فیسلٹی دی ہے جو لون پروسیڈز ہیں وہ آئی پی او کے اندر استعمال نہ ہوں اور الٹیمیٹلی کیونکہ اگر اس کا جو کمولیٹو ملٹی پلائی افیکٹ ہے وہ اسپیکولیشن کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس میں بینکوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے and they should make sure with the cooperation of the customer and through their own internal processes کہ یہ پیسہ ان پروسیڈس اس میں نہ جائیں اس کے بعد جو ریگولیشن نمبر ٹو ہے وہ ہے لمٹ آف ایکسپوجر اس میں اسٹیٹ بینک بینکوں کو ایک طرح سے لمٹ کرتا ہے کہ جو وہ ایکسپوجر لیتے ہیں as compare to their equity جو ان کا ایکوٹی جو ٹیئر ون کیپٹل ہوتا ہے ان انکمبرڈ اس سے لنک کیا جاتا ہے ٹوٹل ایکسپوجر کو اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تو ٹو اور فور ٹائمز ہے ٹو دا ایکوٹیز لیکن اس کے بعد یہ پیریڈ پہلا یا دو سال کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب دو سال کے دوران جو بینکوں نے مختلف لونز دیے گئے ہیں اب ان کا جو کلاسیفیکیشن کا اگر جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ڈیلیکوینٹ لونز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر جو کلاسیفیکیشن کا ایلیمنٹ ہے کہ اگر وہ بلو تھری پرسینٹ ہے تو پھر ایکوٹی ایک دم سے جو آپ کی لمٹ ہے وہ ایکوٹی کی ٹین ٹائمز ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ کلاسیفیکیشن کی فگر بڑھتی ہے لمٹ کی فگر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ہے میکسیمم جب اگر up to and above ten percent اگر کلاسیفائڈ لونز ہوتے ہیں تو پھر یہ ریڈیوس ہو کے آپ کا ایکسپوجر جو ہے two times of the equity رہ جاتا ہے اس کا مقصد بہت واضح ہے کہ اسٹیٹ بینک لمٹ کو ایکسپوجر کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ اگر ایک بینک اس کے کنزیومر بینکنگ کے جو لونز ہیں اگر وہ کلاسیفائی ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہوتے جا رہے ہیں تو ان کی لمٹ کے اندر اکارڈنگلی کمی آنی چاہیے اس لیے کہ اس کا کیپٹل جو کہ الٹیمیٹلی اس کی ہیلتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہیں وہ جیپرڈائز تو نہیں ہو رہا تو یہ لمٹ اس لیے اس حوالے سے رکھی گئی ہے تیسرا جو آپ دیکھیں گے کہ جو اہم ہے اسٹیٹ بینک بینکوں کو اس چیز کے اوپر امفسائز کرتا ہے کہ جو پروسپیکٹو بورور ہے اس کی جو انکم لیول ہے اس کی جو سورس آف انکم ہے it should commensurate with the repayment capacity کہیں اس کے اندر گیپ تو نہیں ہے اور اس کو اسرٹین کرنا اس کو ڈٹرمن کرنا کہ اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی جو پٹائز تو نہیں ہو رہی کہ اس میں اسٹیٹ بینک کے اپنے جو ویلیویشن میتھڈز ہیں بینکوں کے اس کو اس طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے انفورس ہونا چاہیے تاکہ الٹیمیٹلی اگر ایک جو بورور ہے اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی امپیئر ہو رہی ہے بیکاز آف اوور لیوریج تو وہ لون ڈیلیکوینٹ ہو جائے گا وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور it will affect the bank as well تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں کمنسنٹریٹ ہونی چاہیے ریپیمنٹ کیپیسٹی کے ساتھ لنک ہونی چاہیے ریگولیشن نمبر جو چار ہے وہ ہے کہ بینکس اور ڈی ایف آئیز جو کہ کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں ان کو ریزرو رکھنا ہے اپنا general reserve 1.5 point five percent against the performing portfolios کا جو سیکورڈ ہے وہ 1.5 ہونا چاہیے جو سیکورڈ ان سیکورڈ ہے وہ 5 پرسینٹ ہونا چاہیے تو اس طرح یہ بھی ایک ریزرو ریکوائرمنٹ بینکوں کو فورس کرتی ہے کہ وہ ڈسپلن رہیں اور ریزرو مینٹین کریں ریگولیشن نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ آرڈر ٹو اوائڈ کلاسیفیکیشن ایک کیٹیگری سے دوسرے کیٹیگری میں کنورٹ کرنے کی ظاہر ہے اجازت نہیں ہے ہوتا یہ اور دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹ بینک نے ریگولیشن امپوز کیا ہے یا انفورس کیا ہے کہ بینک ظاہر ہے in a way to support the customers اور فیسیلیٹیٹ دا کسٹمرس اگر ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا یا ہونے جا رہا تھا تو اس کو کیٹیگریز چینج کر دیتے تھے تو لیکن اس پریکٹس کو اب اسٹرکٹلی پروہبٹ کیا گیا ہے اور uh, بینکوں کے اوپر یہ ایک طرح سے لازم ہے کہ اس پریکٹس میں انڈلج نہ ہو اور ظاہر ہے اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی بینک یا کوئی کسٹمر اس کا یہ رجحان ہے تو بلکہ اس کے لیے وارننگ سگنل ہے from the bank point of view کہ such a customer at the end may not be a good relationship to have تو اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی ڈلیکوینٹ ہو بھی رہا ہے اس کے جانون ریزنز ہیں اور لیکن ادروائز تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایک شارٹ آف فیسلٹی دینا کہ کلاسیفیکیشن کو اوائڈ کیا جائے یہ ظاہر ہے this is not permissible and it is being taken very seriously by State Bank of Pakistan جو ریگولیشن سکس ہے وہ مارجن کے متعلق ہے مارجن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بینک فیسلٹیز دیتا ہے اس میں جس کو ہم اگر یہ کہیں ایکوٹی پورشن ہے کسٹمر کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اگر سو روپے کا لون دے رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو اسی روپے دیں گے اور بیس روپے آپ نے ڈالنے ہیں this is sort of margin خاص طور پہ ہاؤسنگ لون میں اور آٹو لون میں یہ چیز زیادہ ہے ہاؤسنگ لون میں زیادہ ہوتی ہے اٹ ویریز کہ اگر آپ نے جیسے بنا بنایا گھر لینا ہے تو اس کے اندر ایکوٹی پورشن گھر کی ویلیو ہوتی ہے اور اس میں بینک اسی حساب سے فائنینسنگ کرتا ہے تو یہ مارجن جو ہے لیکن اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ فلیکسیبل ہے اس نے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کی ایک طرح سے سوابدید پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس مارجن ریکوائرمنٹ کو کس طرح اپنے گون سرکمسٹانس کے حوالے سے کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے پاس یہ رائٹ ہے یہ اس کے پاس اتارٹی ہے کہ وہ کبھی بھی مارجن کی ریکوائرمنٹ کو ری انسٹیٹ یا ری امپوز کر سکتا ہے اس میں یہ ریلیکسیشن ظاہر اپلائی نہیں ہوتی وہ جو بینڈ امپورٹ آئٹمس ہیں اس کے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر financing against terms finance certificates اور شیئرس بھی ہوتی ہے تو اس میں وہی مارجن ریکوائرمنٹس اپلیکیبل ہیں جو کہ کارپوریٹ اور کمرشل بینکنگ میں ہیں اور اسٹیٹ بینک نے ظاہر ہے اس میں جیسے ریگولیشن میں آپ کے سامنے ہے ان کا اشارہ کیا ہے کہ اس میں آئیڈینٹیکل اپلیکیشن ہے تو ان حوالے سے اب آپ دیکھیں گے کہ جو ریگولیشنس تھے انہوں نے واضح کیا کہ ہم کس حد تک ایز اے بینک اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اب ہم جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہم نے اس پہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیے وہ پروڈینشیل ریگولیشن کے ہائی لائٹس تھے اور اس میں وہ چیزیں تھیں جن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اب آگے کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو مختلف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو باقی آئٹمز ہیں ہم وہ بریفلی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ